جو مرد حضرات موجود ہیں ان سے اس بارے میں معذرت ہے کہ آپ حضرات تو بیانات سنتے رہتے ہیں ہماری ماؤں بہنوں کو اس کا موقع نہیں ملتا تو آج کی گفتگو انہی کے لیے ہوگی البتہ دین کی بات ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے فائدہ عطا فرما سکتے ہیں میری مسلمان ماؤں بہنوں ممکن ہے آپ کے دل میں بھی یہ گلا اور شکوہ موجود ہو کہ اسلام نے عورت کو نظر انداز کیا ہے پیچھے رکھا ہے گھر میں بند کر کے رکھا ہے اسے مرد کا غلام بنا کر رکھا ہے اور اسے کام کا موقع نہیں دیتا ساری دنیا کے کافر مل کے ہماری ماؤں بہنوں کو یہ غلط سبق پڑھا رہے ہیں اور ان کے دل میں اسلام کے خلاف بغاوت پیدا کر رہے ہیں حالانکہ ہم تو قرآن مجید کے طالب علم ہیں اور ہر چیز کو قرآن پاک میں دیکھنے اور ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کا مبارک اور مقدس کلام ہے جو اوپر سے نازل ہوا ہے اور اس پر عمل کرنے والے ہمیشہ اوپر جاتے ہیں ترقی پاتے ہیں اس قرآن مجید نے عورت کو اتنے اہتمام سے بیان کیا خواتین کو مستورات کو کہ کس کی کوئی حد نہیں بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالی نے کسی کی برائی کی مثال دی کہ سب سے برا کوئی دیکھنا ہو تو عورت کی مثال دی اور سب سے اچھا کسی کو دیکھنا ہو تو تب بھی عورت کی مثال دی معلوم ہوتا ہے کہ عورت اگر ترقی کرے تو اتنی اونچی چلی جاتی ہے ان مقامات تک پہنچ جاتی ہے کہ قرآن مجید اسے مثال کے طور پہ کھڑے کر کے کہتا ہے کہ مسلمان بننا ہے تو اس کی طرح بن کے دکھاؤ مومن بننا ہے تو اس کی طرح بن کے دکھاؤ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا نمر فرعون اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مثال دی ہے کہ دنیا کے مردوں تمہیں بڑا فخر ہے اپنے ایمان پر یہ دیکھو ایمان کی مثال دیکھنی ہے تو فرعون کی بیوی کو دیکھو از قالت رب ابن لی انڈا کا بیتن فل جنا و نجنی منفر آؤن و عملی و من القوم الظالمین آج کی عورت کو زیورات کا شوق ہے اونچے گھر کا شوق ہے بہت خوبصورت مکان کا اور اس مکان پر ڈش انٹینا اور اندر ٹی وی فرون کی بیوی کو سب کچھ میسر تھا اس کا خامند اس کا شوہر کوئی چھوٹا موٹا افسر یا کوئی چھوٹا موٹا تاجر نہیں اس زمانے کی سب سے بڑی سپر پاور کا حکمران تھا ستر ہزار شہروں پر اس کی حکومت تھی سونے چاندی کے اس کے محلات تھے ہزاروں لاکھوں اس کے نوکر اور غلام تھے اور اس کی محبوب ترین بیوی تھی جسے دنیا کی ہر نعمت موجود ہے مگر وہ کہتی اللہ یہ ساری نعمتیں مجھ سے چھین کر مجھے جنت میں مکان عطا فرما کہتے ہیں کہ فرعون نے اس پر اتنا ظلم کرنا شروع کر دی پہلے تو اتنی محبت کرتا تھا جب پتا چلا کہ ایمان لے آئی ہے تو اس کو دیوار سے کھڑا کر کے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑتا تھا کیلیں گاڑتا تھا تو وہ کہتی تھی رب بھی نہیں آئندہ کا بھائی تنفیل جنا فرون تو جو بھی ظلم کر لے تیرا ظلم میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتا آج ہماری مسلمان ماں بہن کا ایمان تو دو منٹ میں ختم ہو جاتا ہے غصہ آیا تو ایمان ختم تھوڑا سا جذبہ آیا تو ایمان ختم گھر والوں سے لڑائی شروع ہوئی تو ایمان ختم اور اس عورت کو دیکھو فرعون کے محل میں اکیلی کھڑی ہے ساری دنیا کی بادشاہت پہ پاؤں مار کر اللہ کی محبت کو طلب کر رہی ہے رب ابن لی عندک کا بیتن فی الجنہ و من فرعون و عملی و من القوم الظالمین شہادت کا رتبہ حاصل کی وہ مری مبنت عمران اللہ فرجہا اور پھر ایمان کی مثال دیکھنی ہے تو مریم کو دیکھو کہ کیسی پاک دامنی اور حیا والی زندگی اس نے گزاری عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت اگر ترقی کرنا چاہے عروج حاصل کرنا چاہے اور اللہ تک پہنچنا چاہے تو فرعون کے محل میں بھی رہ کے پہنچ سکتی ہماری مائیں ہمیں کہتی ہیں خط میں لکھتی ہیں میں تو ٹھیک ہونا چاہتی ہوں گھر کا ماحول بہت خراب ہے فرعون کے گھر کا ماحول تو بہت اچھا تھا نا دنیا کا کون سا گنا تھا جو اس شیطان کے گھر میں نہیں ہو رہا تھا دنیا کی کون سی عیاشی اور بے حیائی تھی جو اس ظالم کے گھر میں موجود نہیں تھی وہاں رہ کر آسیہ نے اپنے ایمان کو نہیں بچایا کیا اور میں ایسی مسلمان بہنوں کو جانتا ہوں پاکستان میں عرب میں آجم میں جن کے گھروں میں شراب پیتے ہیں مرد ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں مگر وہ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑتی ہیں اور ان کی نظر کسی غیر مارم کی تصویر پر بھی نہیں پڑتی جاتی میں جانتا ہوں اس زمانے میں موجود اس زمانے میں ایسی مائیں بہنیں موجود ہیں جن کے جذبات کا یہ عالم ہے کہ خطوط لکھتی ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں کسی جہاد کی فدائی کاروائی میں بھیج دو ہم اپنے جسم کے ٹکڑے کرا لیں گی لیکن ہم اسلام کو مغلوب ہوتا نہیں دیکھ سکتے اس زمانے میں ایسی مسلمان مائیں بہنیں موجود ہیں کہ جن کے گھروں میں اعلی درجے کی بے حیائی کی چیزیں موجود ہیں مگر وہ شری پردہ کرتی ہیں اس لیے کہ انہیں اللہ سے محبت ہے ان کے دل میں اللہ کی عظمت ہے انہیں یاد ہے کہ انہوں نے مرنا ہے اللہ کے حضور پہ جانا ہے پیش ہونا ایک طرف پرانے مزید عورت کو سمجھا رہا ہے کہ اچھے برے ماحول سے کچھ نہیں ہوتا برے ماحول میں رہ کر دین قائم کرنا اسی کا نام ایمان ہے حضرت فاروق اعظم کی بہن کا ایمان نہیں دیکھا بھائی بھی کافر ہے سارا خاندان کافر ہے اور گھر میں بیٹھی ہوئی قرآن پڑھ رہی ہے بھائی پہنچ گیا اس نے مارنا شروع کیا کہا بھائی جتنا مار لے ایمان میرے دل سے نہیں نکال سکتا تو میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتا کیسے کیسی ہجرتیں کی ان خواتین نے اللہ اکبر کبیرہ کیسے کیسے دکھ برداشت کیے حضرت اما عائشہ جن کا ہم نام لیتے ہیں تو دل عظمت محبت سے جھک جاتا ہے اور کیسی کیفیت تاری ہو جاتی ہے تین تین دن تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا کھجور اور پانی پر گزارا فرماتی تھی کبھی زبان پہ ناشکری نہیں آئی ہوں. حضرت فاطمت الزہرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں کہتے ہیں جب بھی سفر سے تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں جاتے اور پھر حضرت فاطمہ کے گھر میں جایا کرتے تھے لیکن چکی چلانے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر نیل پڑ گئے داغ پڑ گئے تھے ہاتھوں کے مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے ان کی کمر کے اوپر داغ پڑ گئے تھے جسم کے اوپر نیل پڑ گئے تھے کیسی قربانیاں دی ان عورتوں نے جہاد کا اعلان ہوتا تو اللہ کے نبی ہم جانے کے لیے حاضر ہیں پردے کا حکم نازل ہوا تو اپنا سایہ بھی گھر سے باہر نہیں نکالا ہماری مسلمان عورتوں کو تو آج اسلام بہت مشکل نظر آتا ہے خدا کی قسم جا کے ان قبروں میں دفن ہونے والی عورتوں کو پوچھو جا کر جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی نہیں کیا وہ بتائیں گے کہ قبر مشکل ہے یہ اس دنیا میں اسلام پہ عمل کرنا زیادہ مشکل ہے مسلمان خواتین کو تو اللہ سے محبت ہوتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی وہ تو اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو اپنے گھروں میں زندہ کرتی ہیں اپنی اولاد میں زندہ کرتی ہیں پھر قرآن دوسری مثال پیش کرتا ہے حزارب اللہ مثلاً للذین کفرو اور اللہ تعالی کفر کی مثال پیش کرتا ہے دو نبی ہیں اور ان کی بیویاں ہیں نبی کے گھر میں رہتے ہوئے ایک عورت کافرہ بنی ہوئی کیا نبی کا گھر جبرائیل آ رہے ہیں وہی لے کر آسمان سے اللہ تعالیٰ آپ پر سلام کہہ رہے ہیں آپ کے گھر والوں کو سلام کہہ رہے ہیں اسی گھر میں ایک کافر عورت بیٹھ گئی حضرت نو علیہ السلام کی بیوی حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی اے عورت تو نہ سدھرنا چاہے تو نہ ٹھیک ہونا چاہے تو نبی کے گھر میں بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ضد پر آ گئی اکڑ پر آ گئی ناک پر آ گئی جب موت آتی ہے تو پھر ساری زد نکل جاتی ہے ساری اکڑ نکل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نصاب پوری صورت نازل فرما دی عورتوں کے لیے پورے پورے رکو ان عورتوں کے لیے نازل فرما دیے اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خاتون موجود تھی اس پر فرشتے بھی فخر کیا کرتے تھے اس کے حیا اس کے شرم اس کی عبادت اس کی بہادری اس کا تقوی اس کا ایمان اس مقام تک پہنچا ہوا تھا کہ آج جب مورخ لکھنا چاہتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ عورتیں تھیں یا چٹانیں تھی پتھر کی کتنا بڑا دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا میری مسلمان ماؤں بہنوں آج بھی کامیابی کا مدار وہی ہے جو کل تھا آج بھی مسلمان خاتون اسی رستے پہ چل کے کامیاب ہو سکتی ہے جس رستے پہ چل کے وہ پہلے کامیاب ہوئی تھی آج ساری دنیا میں مسلمان زلیل و خار ہیں اے مسلمان خاتون آج تو اس زمانے میں جی رہی ہے جب قبل اول یہودیوں کے قبضے میں ہے جب بابری مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ مندر تعمیر کرنے کی بات کی جا رہی ہے جب ہندوستان کے علاقے آسام میں مسلمان بچوں کو ذبح کر کے کڑھائی میں تل کے ان کی ماں کو کھانے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ تمہیں کھانا پڑے گا اس زمانے میں جبکہ کشمیر میں مسلمانوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے ان کی ماؤں بہنوں پر غلیظ ہاتھ اٹھتے ہیں آج اس زمانے میں ساری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہے مسلمان بہن کیا اس وقت تیری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی مسلمان ماں کیا اس وقت تیری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی اٹھارہ جوڑے کپڑوں کے لیکن پھر بھی مزید کی ضرورت ہے زیورات بھرے ہوئے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک مگر پھر بھی مزید کی ضرورت ہے کل کی عورت اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والی تھی اور آج کی عورت اپنے زیورات پر سانپ بن کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ساری زندگی اس کی حفاظت کروں گی اور پھر اسے چھوڑ کے مر کے قبر کے اندر جا گروں گی آج ایک طرف تو وہ خواتین ہیں جن کی قربانی کی داستانیں میں آپ کو سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں لیکن اکثریت ہماری مائیں بہنیں کس رستے پہ چل رہی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی منت کرتے ہیں ہاتھ جوڑتے ہیں ان کے گھٹنے پکڑتے ہیں کہ داڑیاں رکھ لو خدا کے لیے تمہارا یہ داڑھی منڈا دینا کوئی چھوٹا کام نہیں تم اسے چھوٹا سمجھتے ہو گے یہ بہت بڑا گناہ بہت بڑا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی شکل سے نفرت ہے یہ اس بات کی نشانی ہمیں مدینہ منورہ والے نبی کی شکل سے نفرت ہے ہمیں مائیکل جیکسن سے پیار ہے جس قوم کو اپنے نبی کی شکل و صورت اچھی نہ لگتی ہو کیا وہ قوم کامیاب ہو سکتی ہے شیطان نے قرآن میں قسم کھا کے کہا ولا مرن فلا ہم خلق اللہ میں ان لوگوں کو مجبور کروں گا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی شکل کو تبدیل کریں گے یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے شیطان کے رستے پہ چل گئے ہمارے مسلمان بھائی ایک کافر کو کھڑا کر دو ساتھ جس نے بابری مسجد گرائی تھی ایک ہمارے مسلمان کو کھڑا کر دو دونوں میں پہچان لو کہ کون سا مسلمان ہے کون سا کافر ہے کوئی فرق نظر آتا ہے ہم تو ان سے زیادہ جدید ہونے کی کوشش کرتے میں نے کئی نوجوانوں کی منت کی میں نے کہا اللہ کے نبی کے دل کو نہ دکھاؤ داڑیاں نہ مڈاؤ اپنی شکل تو محفوظ رکھے ہم کم از کم قبر کے اندر جب فرشتہ سوال و جواب کے لیے آئے تو وہ ہماری شکل دیکھ کے پہچانے کہ ہم مسلمان ہیں جو جواب یہ ملتا ہے کہ میری بیوی نہیں مانتی میں نے کہا میں کس طرح سے اپنی اس بہن کو سمجھاؤں کہ تو اپنے خامند کو اللہ کے نبی کی سنت سے محروم کر رہی ہے آخر تجھے کیا تکلیف ہے اس سنت سے کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی نہیں ہے کیا تو حضرت فاطمہ کی بیٹی نہیں ہے کیا تو حضرت عائشہ کی بیٹی نہیں ہے کیا تو نے مر کے قبر میں نہیں جانا کیا تو نے اللہ تعالیٰ کے حضور کل کھڑے نہیں ہونا کیا تجھے اللہ کے نبی سے نفرت ہے اللہ کے نبی تیری بخشش کی دعائیں چودہ سو سال پہلے کرتے رہے اللہ مغفر لی ولی المومنین والمومنات تیری طرف سے دمبے قربانیاں کر کر کے گئے تیرے لیے قرآن جیسی کتاب چھوڑ کے گئے اللہ کے نبی نے کوئی مکان نہیں بنایا اللہ کے نبی کچے حجرے میں رہے تاکہ مسلمان بہن تیرے تک ایمان پہنچ جائے تو یورپ کی خلیج عورت کی طرح بازار میں بکتی نہ رہے فروخت نہ ہوتی رہے اللہ کے نبی تیرے سر پہ دوپٹہ رکھے گئے تجھے عزت کا مقام دے کر گئے خامدوں کو حکم دے کر گئے کہ یاد رکھو اگر تم سچے مسلمان ہو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو بیٹوں کو حکم دے کر گئے کہ یہ عورت جو تیری ماں ہے اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے باپ کو حکم دے کر گئے کہ جو اپنی بیٹی کی کفالت کرے گا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا جس طرح دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہوتی ہے تجھے بیٹی ماں بنا کے گئے تجھے اس نبی سے اتنی نفرت کہ تو اپنے خاوند کو اس نبی کی شکل نہیں بنانے دے رہی کیسا ظلم ہے کتنا بڑا ظلم ہے بھائی کیوں نہیں کرتے ہو داڑھی کیوں نہیں جی وہ میری ماں نہیں مانتی میری بیوی نہیں مانتی مجھے رشتہ نہیں ملے ایسی خواتین بھی ہیں ایسی خواتین بھی ہیں کہ جن کا دا جن کا خامند اگر داڑھی کو تھوڑا سا ہاتھ بھی لگائے تو وہ تڑپ جاتی ہیں کہتی ہے تو میرا آقا ہے میں تیری غلام ہوں لیکن خدا کے لیے نبی کی سنت کو ہاتھ مت لگانا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیا ہوں میں مسلمہ ہوں میں مومنہ ہوں میں کانتا ہوں مجھے کوئی مال و دولت نہیں چاہیے آپ یقین کریں ایسی خواتین آج زندہ ہیں اپنی زمینیں پوری کی پوری انہوں نے وقف کر دی اللہ کے لیے اپنے گھروں کو اپنے تین جوڑے پانچ جوڑے کپڑوں کے علاوہ سب اللہ کے رستے میں دے دیا اور پھر اپنے خاون کو ہاتھ جوڑ کے کہا کہ خدا کے لیے جہاد میں چلا جا تاکہ میری بھی جنت بن جائے تیری بھی جنت بن جائے آج دین اسلام مظلوم ہے مقہور ہے آج مسلمان ساری دنیا میں مارے کھا رہے ہیں اللہ کے لیے تو جہاد میں جا تاکہ میں اللہ کو منہ دکھا سکوں کہ میرا خامن تیرے رستے میں لڑنے والا میری ماؤں بہنوں موت انہیں بھی آ جائے گی جو زیورات بنا رہی ہیں جو کپڑے گن رہی ہیں جن کے ہاں ساس بہو کی لڑائی سب سے بڑا فخر ہے جو صبح سے بیٹھتی ہیں شام تک جیبت سے فارغ نہیں ہوتی جن کو بس پیسہ گننا ہے نوٹ گننا ہے یہ بھی مر جائیں گی اور وہ بھی مر جائیں گی جو ساس صبح تین بجے اٹھتی ہیں اور یا اللہ میرے مجاہد بیٹوں کی حفاظت کرنا میرے مجاہد بھائیوں کی حفاظت کرنا میں جیل گیا جب رہائی ملی خواتین نے کہا کہ ہم نے ایک ایک ہزار نفل کی نیتیں مانی ہوئی تھیں اور آپ کی رہائی پہ ہم پڑھ رہی ہیں الحمد میں نے کہا آپ لوگوں کی برکتیں الحمد للہ مسلمان ماؤں بہنیں جب پردے کی حالت میں رہ کر اللہ کو راضی کرتی ہیں اللہ ان کو جلدی منزل تک پہنچا دیتا عورت جلدی ترقی کرتی ہے جلدی ایمان اس کے دل میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے یہ دو منٹ میں مرد کا دماغ خراب بھی کر سکتی ہے ٹھیک بھی کر سکتی ہے اگر یہ عورتیں گھروں میں جہاد کی دعوت دینا عام کر دیں یہ اپنے گھروں سے ٹیلی ویژن کو نکال کے باہر پھینکے کہ کیا خلاجت لائے ہو سارا دن گندے کھلاڑی گیند ہاتھ میں لے کے پینٹ کے اوپر رگڑ رہے ہیں کیسا بے حیائی کا منظر ہوتا ہے نکالو ان خلیج چیزوں کو ہمارے گھروں سے گندی گندی فواہش اور بے حیا عورتیں آ کے ٹیلی ویژن پہ ناچ رہی ہیں گا رہی ہیں ہمارے گھر اس لیے ہے نہیں میرے گھر میں صرف تلاوت کی آواز آئے گی میرے گھر میں صرف دینی بیانات کی آواز آئے گی اگر عورتیں ڈٹ جائیں ایک دن میں خامن ٹیلی ویژن نکالنے پہ مجبور ہو جائیں گے اور یاد رکھنا اس گھر پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی روتی ہیں آج بیمار ہیں جی جادو ہو گیا جی ٹونا ہو گیا یہ گھر میں یہودی باندھا ہوا ہے ٹی وی کی شکل میں تو جادو نہیں ہوگا تو کیا ہوگا آپ میں سے کوئی گوارا فرمائے گا کہ آپ کے گھر میں ایک یہودی آ کے بیٹھ جائے یہ ٹی وی اس یہودی سے کم ہے وہ تو بیٹھا ہی رہے گا نا اس کو تو کھولو کبھی کو ننگی عورت کبھی کو گندا مرد کبھی کوئی غلیز کہاں پھر بے حیا ہر چیز اس کے اندر آئے گی گانے آئیں گے یہ یہودی سے کم ہے جب گھر میں اس یہودی کو گھسایا ہوا ہے تو پھر گھر میں برکت آئے گی رحمت آئے گی بیماریاں جھگڑے پریشانیاں تکلیفیں ہائے سکون نہیں ہے سکون نہیں ہے جاؤ ہماری ان ماؤں بہنوں سے پوچھو جن کو سوکھی روٹی میسر ہے اور ایسا سکون ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک ماں ابھی اس کا بیٹا جا رہا تھا جہاد میں کہتی بیٹا جا رہا ہے واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا شہید ہوگا کیا ہوگا کہا اماں تجھے اپنی خوشبو سنگھاؤں گا انشاءاللہ خوشبو سنگھاؤں گا ایک دن وہ صبح صبح اٹھی تحجد پڑی فجر پڑی اپنے خاون سے کہتی ہے بیٹا شہید ہو گیا اس نے کہا تجھے کوئی الہام ہوا اتنی دور سے کہتی ہے صبح سے گھر میں خوشبو آ رہی ہے مجھے بیٹا شہید ہو گیا شام تک ٹیلی فون آ گیا کہ اللہ نے قبول کر لیا اس کے بیٹے کو اور ماشاء اللہ ہماری ماؤں بہنوں کا بیٹا آج سینما میں گیا ہوا ہے آج انگلش فلم دیکھ کے آئے گا انگریزی فلم یہ بھی ماں ہے وہ بھی ماں ہے یہ بھی اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی وہ بھی اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی ایسے بیٹے پالو جن کو اللہ کو دکھا سکو کہ یہ میرا بیٹا ہے حضرت خمسا کے چار جوان بیٹے میدان جنگ میں کھڑے تھے اور ہمارے چار جوان بیٹے سینما کی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں جا کر دنیا کمانے کے لیے انہیں کہا جاتا ہے کہ جاؤ برطانیہ جاؤ یورپ جاؤ گلیز ہو کے دنیا کماؤ کتنی دنیا کمائے گی ہے میری بہن کتنی دنیا تو اپنے پاس رکھے گی یہ ساری دنیا یہی رہ جائے گی اور گھر والے اٹھا کے تجھے قبر کے حوالے کر دیں گے مٹی میں ڈال دیں گے اس وقت وسیعت کرنا کہ ایک کنگن بھی میرا رکھ دو ایک زیور بھی رکھ دو کوئی نہیں رکھے گا اسے کوئی نہیں رکھے گا وبا جدوما املو اور قیامت کے دن ہر شخص اپنے عمل کو اپنی آنکھوں کے سامنے حاضر پائے گا ہر عمل کی ایک شکل ہوگی جو کچھ دنیا میں کیا تھا وہ آخرت میں آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوگا جو یہاں بنایا آخرت میں موجود ہوگا ولا یزلم و ربو کہ اور تمہارا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے میں اپنی مسلمان ماؤں بہنوں کو تین چیزوں کی دعوت دوں گا پہلا یہ کہ قرآن مجید کو پڑھیں سمجھیں تفسیر عثمانی لے لیں معرف القرآن لے لیں اس میں جو عورت کا مقام بیان ہوا کہ ایک طرف اس مقام پہ کھڑی ہے کہ فرعون کے محل میں بھی ایمان محفوظ ہے اور دوسری طرف اتنی نیچے گری ہوئی کہ نبی کے گھر میں رہ کر بھی کافرہ بن رہی ہے آج عورت کے لیے دونوں رستے کھلے ہوئے ہیں آپ مہربانی کر کے قرآن پڑھنا شروع کریں جتنی مائیں بہنیں یہاں مجلس میں آئی ہوئی ہیں توبہ کر لیں کہ کسی ڈائجسٹ کو یہ گندی کہانیوں والے نام پاکیزہ اور اندر غلیز باتیں کمینی باتیں مسلمان ماں بہن تجھے ان لوگوں کی ان غلط چیزوں کو پڑھنے سے کچھ نہیں ملے سوائے ذہنی پریشانی کے سوائے جسمانی تکلیف اللہ کے لیے نکالو ان ڈائجسٹوں کو گھروں سے ورنہ یہ تمہارے گھروں میں آگ لگا دیں گے پریشانی کی ذلت کی فہاشی کی بے حیائی کی جس ماں بہن کے تکیے کے نیچے رکھو کوئی نہ کوئی تصویر پڑی ہوگی کوئی نہ کوئی ڈائجسٹ پڑا ہوگا مسلمان ماں کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ تیرے بیٹے آج میدانوں میں لڑ رہے ہیں انہیں تیری دعاؤں کی ضرورت ہے یا تیرے ڈائجسٹ پڑھنے کی ضرورت ہے مسلمان بہن تجھے یاد نہیں ہے کہ تیرے بھائی میدانوں میں ٹکڑے ہو رہے ہیں برطانیہ سے آنے والا بلال شہید بیس سال کی عمر میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اپنی جان اللہ کے سپرد کر کے اے بہن تیرا حق نہیں ہے کہ تو اس کے لیے دعا کرے تو ان گندے شرابی لوگوں کے قصے پڑھ کے ان کی غلط باتیں پڑھ کے خوش ہوتی ہے یا تیرا کام ہے کہ تو بلال کے مشن کے لیے دعا کرے تیرا رشتہ دار مومن ہو سکتا ہے تیرا رشتہ دار کوئی فاسی کو کافر نہیں ہو سکتا تیرا آئیڈیل یہ کرکٹ کے کھلاڑی نہیں ہو سکتے جن کی نظروں میں ماں بہن بیٹی کا کوئی فرق نہیں ہے تیرا آئیڈیل تو وہ بلال شہید ہوگا وہ آفاق شہید ہوگا جنہوں نے شاید کبھی غلط نگاہ بھی کسی مسلمان ماں بہن بیٹی پہ نہیں ڈالی ہوگی تجھے ان کو اپنا بھائی بنانا ہے تیرے تکیے کے نیچے ڈائجسٹ ہوگا اللہ کا غضب نازل ہوگا تجھے کچھ نہیں ملے گا نکالو ان ذلتوں کو گھروں سے تمہیں پڑھنا ہے دینی لٹریچر پڑھو اور قرآن مجید پڑھو پھر تمہاری زندگی میں ایک نور ہوگا سکون ہوگا یہودیوں کی عورتوں نے اتنا کام کیا تم ان سے بھی زیادہ اپنے دین کے لیے کام کر سکو گی کہتے ہم سے کام نہیں لیتے آپ اپنے آپ کو کام کے قابل بنائیں کون ظالم نہیں لیتا کام آج الحمدللہ بہت جگہوں پہ کام ہو رہا ہے اور خواتین آگے بڑھ چڑھ کے کر رہی ہیں اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنی حیا میں رہتے ہوئے حدود سے باہر نکل کے کوئی کام ہوگا تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے دوسری گزارش اپنے گھروں سے اس ٹی وی کی لانت کو نکال دو خدا کے میں جھولی پھیلاتا ہوں تمہارا ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے تمہارا ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے جھولی پھیلاتا ہم تنگ آ گئے ہیں یہ ڈسکو نوجوان یہ نہ ہمارے ہیں نہ کسی اور کے ان بچاروں کی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں یہ صبح گناہ کی تلاش میں نکلتے ہیں شام تک بچارے جانوروں کی طرح مارے مارے پھرتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے کوئی گناہ مل جائے کیا کیا تم نے ان کے ساتھ یہ مسلمان تھے ان کے بازوؤں میں جان تھی ان کے دل میں ایمان تھا یہ پاک دامن تھے یہ حیا والے تھے اس ٹی وی نے کیا بچایا ہے ہمارا یہ کیسی نسل ہے مسلمان ماں بہن اور بیٹیوں پر سیٹیاں بجاتے ہیں یہ ہم کافروں کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری ماں بہن بیٹی پہ ہاتھ اٹھائے یہ کون سے کم ہے ان کی جیب میں کسی نہ کسی کا خط ہوگا کہ فلاں سے یہ ہے فلاں سے یہ یہ تاک میں رہتے ہیں آخر ان بچوں کو برباد کرنا کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ملا یہ غیرت مند مسلمان بنتے اچھا تھا یا یہ بغیرت بنے یہ زیادہ اچھا نیت کرو کہ انشاءاللہ اس خبیص موزی کو گھر سے نکال دو گی تمہارے گھروں میں سکون آ جائے گا اطمینان آ جائے گا اللہ تمہیں اتنا دین کا کام دے گا کہ تمہیں فرصت ہی نہیں رہے گی کہ تم اس ظالم ٹی وی کو دیکھ سکو اور تیسری گزارش ماؤں بہنوں سے یہ ہے کہ اپنے پردے کا اہتمام رکھتے ہوئے اپنے مردوں کو جہاد کی دعوت دیا کریں ان میں قربانی کا جذبہ پیدا کیا کریں گھر میں فضائل جہاد کی تعلیم کرائیں ابھی پشتوں میں بھی آ گئی ہے اپنے گھر میں مردوں کو بتائیں اس لیے کہ ہم دس تقریریں کریں اور کسی کی بہن ایک دفعہ کہہ دے کہ بھیا جہاد میں جاؤ اس پر وہ ایک جملہ زیادہ اثر کرتا اس لیے کہ بہن کو اللہ نے قوت دی ہے نا بیوی کو اللہ نے قوت دی ایک بار خاون سے کہہ دے خاون فوراً چلا جائے گا تیار ہو جائے گا تو آپ ہمارا ہاتھ بٹائیں اس کام میں اللہ آپ کی دنیا بھی اچھی کرے گا اللہ آپ کی آخرت بھی اچھی کرے گا اللہ آپ کو یہاں بھی سکون دے گا اور انشاءاللہ وہاں بھی سکون دے گا فاخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المسلمین وعلى آلہ وصحبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح امة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رحمة